عدالت کی سزا سزائے موت ہے آج پورا یورپ یہ نہیں برداشت کر رہا سب کچھ برداشت کر رہا ہے یہ اتفاقی بات نہیں ہے ختم نبوت کا قانون اور توہین رسالت کی سزا یہ مغرب کے حدم نہیں ہو رہا ہے یہ سزا معاف کرنا یہ توہین رسالت ہے جو بغیرت عدالت اپنے معمولی بات پر توہین عدالت توہین عدالت کہ ہماری توہین ہو گئی اپنی توہین کا ان کو بڑا فکر ہوتا ہے اور لوگوں کو بڑھاتے ہیں اور ضلیل کرواتے ہیں کہ تم نے عدالت کی توہین کی لیکن توہین رسالت جن کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے میں کہتا ہوں ان ججوں نے آئین سے غداری کی ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور ان جنوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے ججوں کو معطل کیا جائے بلکہ وہ آئین کا جو دفاع توحید رسالت کا جس کی سزا قتل ہے وہ سزا ان کا جو فرنافذ کی جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ناموس رسالت قانون ناموس رسالت جب تک ان جو ان چیزوں کو توہین رسالت کی سزا نہ ہو یہ بدبخت انسان تھا یہ نثار صاحب اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت ظلم کر رہا تھا بڑے بڑے ظالموں کے خلاف اور بڑے بڑے چوروں کو پکڑ رہا تھا گزرا کو پکڑ رہا تھا تو ہم نے کہا یہ تو اللہ نے بولا بڑا فرشتہ بھیجا ہے لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا وہ ابلیس کا بچہ نکلا اس خبیص نے اپنے سارے اسلامی پر پانی چڑھوایا اور اس نے اپنے سب کو اسلامی کو بہا کر لے گیا تو یہ صورتحال میں نے آپ نے شاید شاہ صاحب سے سنا میں نواز میں عمران خان سے دیکھنے کو نہ ملا تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ بات چل رہی ہے آسیہ کو چھوڑنے کی تو آسیہ کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے وہ پریشان تھا تھا وہ میری خاص وضاحت نہیں کر رہا تھا لیکن گو مگو میں تھا میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ چین لے گا کیونکہ میں نے نواز شریف نواز شریف نے رات و رات ممتاز قاضی کو فارسی پر ہے حالانکہ پورا ہندوستان اور پاکستان نہیں کر سکتا لیکن وہ خبیص آدمی ہزار مرزائیوں سے زیادہ خطرناک تھا یہ نواز شریف یہ ہم بدقسمت ملک ہیں جو بھی آتا ہے ہم پنل کو دعا دیتے ہیں تو اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں کہ امریکہ کے غلامی میں ہمیں اتنا پنسا دیا کہ رات اور رات ممتاز قادری کو اس نے پالسی پر لٹکایا تو میں نے یہ سارا قصہ کیا عمران خان کو میں نے عمران کو یہ نواز شریف کا قصہ بھی تھا کہ دیکھو اب جو بھی ہو کر جاؤ دباؤ میں مت آؤ تو اب یہ ججوں کا جو آیا ہے ہمارے اوپر ایک عذاب ان ججوں کو سزا دی جائے اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان ڈر جائے ان ججوں کو معذور کر دے ایسے پیسہ واپس دلوائے اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے دلیل کر کے دکھا دے گا وہ تمام پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے کہ آج بچے ہے کہ صبح سے تقریریں ہو رہی ہیں شہباز شریف بھی آیا ہے وہ کشمیر کا رو رہا رو رہا ہے لیکن آج کوئی ممبر پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر نہیں اٹھا نہ شہباز شریف اٹھا نہ کوئی اور سرکاری آدمی نہ ممبر نہ اپوزیشن سب کاموں سے جو ملک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر غیرت نہ کرے تو اس کو کیا اس کا کیا مقام ہوگا میڈیا بھی اپنا فرض نہیں ادا کر رہا ہے اس پر تو سارا ملک تل ملا کر اٹھنا چاہیے یہ ناموس سے رسول اور اس کے رسول کے لڑنا ان شاء اللہ یہ دیوبندیوں کی حمیت ہے اس میں علماء دیوبند سب سے آگے ہوں گے اور ہم اس تحریک کو آخر تک پہنچائیں گے اور جب تک وہ ظالموں کو سجا نہ دی جائے تو اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی ہو